اے آمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شتان کے قدموہے پر نہ چلے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے